نمبر پانچ مایوسی اور نا امیدی ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمان رہنما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ان مسائل کا حل تلاش کرتے اور ان وجوہات پر غور کرتے جو ان عذابوں کا باعث ہیں پھر ان کے خاتمے کی تدبیر قرآن و سنت سے معلوم کرتے اور قوم کو عذاب کے اس طوفان سے بچا کر ساحل پر لاتے مگر ایک اور عذاب آڑے آ گیا یہ مایوسی اور نا امیدی کا عذاب ہے ہر فکر مند نے یہ سوچ کر کہ میری کمزور اور نحیف آواز تو نگار خانے میں توتی کی آواز ثابت ہوگی خاموشی اختیار کر لی ہے بڑے بڑے لوگ طوفان کی موجیں دیکھ کر دل چھوڑ بیٹھے اور بہت سے دل تھام کر بیٹھ گئے اور کفر کی مکڑی کے تنے ہوئے جالوں کو وہ اپنے عزائم اور مقاصد کے راستے کی مضبوط زنجیر سمجھنے لگے امت کے پاس بان مچھر کے پر جیسی ناقص سازشوں کو کو ہمالیہ سمجھ کر ان سے ٹکرانے کا عزم ہی دلوں سے نکال بیٹھے عالمی ہتھ کنڈوں کفر کی طاقتوں کی کھلی نمائش اور اپنی بے سر و سمانی کے خیال نے درد دل رکھنے والے مسلمانوں کو ایسا مایوس کیا کہ ہر ایک نے اپنی زندگی کے لیے بڑے مقصد کو اپنانے کی بجائے چھوٹے چھوٹے مقاصد بنا لیے اور انہی مقاصد کو سب کچھ سمجھ کر اپنی ساری توانائیاں ان پر قربان کرنے لگے کافروں نے اس چیز کو بھاپ کر خوب فائدہ اٹھایا اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے اپنی طاقت اور قوت کا ایسا سکہ بٹھا دیا کہ بہت سارے مسلمانوں نے ان کافروں کا مقابلہ کرنے کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا اور یہ سوچا کہ ان کے برابر اور مساوی قوت ہونا تو ممکن نہیں تو پھر مقابلے کا کیا فائدہ چنانچہ اپنا اور اپنے حلقے کا دین بچاؤ اور بڑی بڑی باتیں سوچنا چھوڑ دو یہی وجہ ہے کہ آج مایوسی کا مرض عام ہے جہاد افغانستان کے دوران امت کے اس مایوس طبقے نے بہت کوشش کی کہ افغان مجاہدین اور ان کے معاونین کو مایوس کر دیں اور انہیں سمجھا دیں کہ سوویت یونین کا مقابلہ کرنا دیوار سے سر ٹکرانے کے مترادف ہے مگر افغان مجاہدین کے نظریں حالات اور مادیت سے ہٹ کر اس طاقت پر تھیں جس سے بڑی طاقت کوئی اور نہیں ہے چنانچہ وہ کامیاب ہو گئے کیونکہ ان کے ذہنوں اور دلوں پر مایوسی کے جالے چھائے ہوئے نہیں تھے